ابو سلمہ اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ بن مسعود نے کہا کہ ان دونوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ مسلمانوں کی ایک بڑی مجلس میں تھے فرمایا میں تم کو انصار کا بہترین گھرانہ نہ بتاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بنو عبد الاشحل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر کون ہیں فرمایا بنو نجار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پھر کون فرمایا بنو حارث خزرج صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون فرمایا پھر بنو ساعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے فرمایا پھر انصار کے تمام گھرانوں میں خیر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھرانے کا نام لیا تو حضرت بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں کھڑے ہو گئے اور کہا کیا ہم چاروں میں سے آخری ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہی تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے گھرانے کا نام ان چار گھرانوں میں لیا ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے حالانکہ جن گھرانوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور ان کا نام نہیں لیا ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے جن کا نام لیا پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے سے رک گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6427